سنا دیں صبر کرنے والوں کو یہ وہ صبر کرنے والے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا اللہ و انا الیہ راجعون کہ بلا شبہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں بات چل رہی تھی کہ ایمان والے مدد حاصل کریں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر ہی اصل چیز ہے اور اسی پر انسان کو مقام ملتا ہے ثواب حاصل ہوتا ہے صبر کی تبلیغ اور ترغیب جو شریعت نے دی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر دکھ کا علاج ہے ہر دکھ کا ہر پریشانی کا مداوع ہے صبر انسان صبر کر لے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہمت اور حوصلہ اطمینان اور سکون بھی مل جاتا ہے اسی صبر سے متعلق ہی آج بھی ان آیات میں ذکر ہے پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو قتل ہو جائیں شہید کر دیے جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے یہ کیسی زندگی ہے اور انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے شہید اصل میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایات کو جمع کر کے اپنی کتاب احکام میت میں شہید کی اقسام لکھی ہیں کہ شہید کی کل تین قسمیں ہیں ایک شہید وہ ہے کہ جو دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے ایک شہید وہ ہے کہ جو صرف دنیاوی شہید ہے اور ایک شہید وہ ہے کہ جو صرف اخروی شہید ہے شہید کی کل تین قسمیں ہیں ایک وہ شہید ہے کہ جو دنیاوی بھی شہید ہے اور اخروی بھی شہید ہے ایک صرف دنیاوی اور ایک صرف اخروی جو شہید کے دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے اس پر احکام اور مسائل متعلق ہوں گے شہید کے وہ وہ شہید ہے کہ جس کا مقابلہ ہو کفار کے ساتھ ان کفار کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ہمارا کوئی امن کا معاہدہ نہیں ہے کوئی ویزا لے کر وہ یہاں نہیں آیا ہوا کوئی پناہ لے کر وہ یہاں کافر نہیں رہتے جس کو اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں دار الحرب والے کافر یعنی کافر بھی وہ کافر کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا امن کا معاہدہ نہیں ہے ایسے کافروں کو دار الحرف والے کافر کہتے ہیں جن کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو ان کو دارالقفر کہتے ہیں دارالقفر اور دار الحرب میں فرق ہے دارالقفر کافروں کے ملک کو کہتے ہیں لیکن ان کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے امن ہے آپس میں معاہدہ ہے جن کافروں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے امن کا معاہدہ نہیں ہے ان کافروں کو اس کے علاقے کو دار الحرب کہتے ہیں تو جس مسلمان مجاہد کی لڑائی ہو جائے دارالقف کے کافروں کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مقابلے میں مسلمان مجاہد مارا گیا اس کو شہید کہتے ہیں اور یہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو اسلام کا نام بلند ہو اعلائے کلمت اللہ کی نیت کے لیے لڑ رہا تھا اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں یا میری شہرت ہو جائے یا مال غنیمت مقصود تھا یہ نہیں یہ وہ شہید ہے کہ جس کو شریعت نے دنیاوی شہید بھی کہا اور اخروی شہید بھی ہے ان شرائط کے ساتھ جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے کیا مسائل ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ انہی کپڑوں کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے گا اور غسل نہیں دیا جائے گا انہی زخموں کے ساتھ انہی خونوں کے ساتھ اور غسل کیے دیے بغیر اس کو دفن کیا جائے گا البتہ اگر کوئی کپڑا کم ہے تو چادر اس کو کفن کی دے سکتے ہیں لپیٹ سکتے ہیں اور اگر اسلحہ اپنے اوپر باندھا ہوا تھا اسی حالت میں یہ شہید ہوا ہے تو اس اسلحے کو اتار کر کفن پہنا کر دفن کیا جائے گا اس کا جنازہ ہے اس شہید کو کپڑے وہی پہنائے جائیں گے کفن اس کا نہیں اگر ضرورت ہے تو چادر پہنائی جائے گی فالتو اگر کوئی کپڑے ہیں تو اتار لیے جائیں گے اور اس کا جنازہ ہے غسل اور کفن نہیں ہے اس پر یہ دنیاوی احکام لاگو ہوئے ہیں شہادت کے آخرت کے اعتبار سے زہر ہے اگر اللہ کی رضا کی خاطر یہ لڑ رہا تھا اسلام کی سربلندی کے لیے تو آخرت کے اعتبار سے شہادت کے وہ تمام فضائل جو شہید کے ہیں وہ ایسے حاصل ہوں گے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے تمام گناہ اس کے معاف ہیں اور کئی بہت سارے لوگوں کے بعد حدیث میں ستر آتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے شہید ان کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی یہ شہید کی پہلی قسم ہے شہید کی دوسری قسم ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے صرف شہید ہے اخروی اعتبار سے شہید نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے شہادت کا یہ مطلب ہے کہ لڑا تو کافروں کے ساتھ ہے لڑا تو کافروں کے ساتھ ہی ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی نیت یہ تھی کہ لوگ میرا مجھے واہ واہ کہیں اور یا کچھ وہاں سے مال غنیمت حاصل کر لوں گا یہ شہرت ہو جائے گی نام بلند ہو جائے گا اللہ کی رضا یا الہ کلمۃ اللہ مقصود نہیں تھا تو اب یہ تو اس کی دین دل کی بات ہے ظاہری اعتبار سے کفن دفن میں تو پہلے والے شہید کی طرح اس کے اوپر احکام نافذ ہوں گے آخرت کے اعتبار سے یہ شخص شہید نہیں ہے یہ دوسری قسم ہے شہید کی اور یہ وہی حدیث آپ صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین لوگ ہیں کہ جن کو آخرت میں سب سے پہلے حاضر کیا جائے گا اللہ رب العزت کے دربار میں اور ان کو جہنم میں حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو ان میں سے ایک سخی ہے اور ایک شہید ہے اور ایک قاری اور عالم ہے کہ شہید سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں یہ کام کیا ہے تو وہ کہے گا تو صحیح کیا آپ کے لیے ہے اللہ آپ کے لیے کیا آپ کی رضا کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں تمہاری نیت شہرت کی تھی وقت قیل اور دنیا میں وہ تمہارے واہ واہ کے نعرے لگ چکے ہیں اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو ہمارے لیے اس نے یہ کام نہیں کیا اپنے لیے کیا تھا وہ شہرت کے نعرے اس کے لگ چکے ہیں اسی طرح سخی کہ اس سے پوچھا جائے گا تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ آپ یہ خاطر میں مسکینوں کو غریبوں کو وغیرہ مدد کرتا رہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے لیے نہیں کیا تم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں لوگ سخی کہیں اور وہ تمہیں یہ لقب دنیا میں مل چکا ہے کہا جا چکا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تیسرا وہ قاری اور عالم ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے تو وہ کہے گا اللہ آپ کی کلام لوگوں کے سامنے ان کو پڑھ پڑھ کے سناتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم یہ چاہتے تھے کہ تجھے لوگ اچھا قاری کہیں اچھا خطیب کہیں اچھا عالم کہیں یہ تمہاری نیت تھی ہماری رضا کی خاطر تم نے تلاوت نہیں کی ہے فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو تو یہ دوسری قسم والا جو شہید ہے یہ وہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی ظاہری طور پر تو کافروں کے ساتھ لڑ رہا تھا لیکن نیت میں یہ تھا کہ مال غنیمت مل جائے یا لوگ میری تعریف کریں کہ میں بڑا بہادر ہوں تو اس شہید پر دنیاوی احکام تو شہادت کے نافذ ہوں گے کہ وہ کفن دفن کا جو مسئلے بتائے ہیں آخرت کے اعتبار سے یہ شہید نہیں ہے تیسری تیسری قسم شہید کی وہ ہے احادیث میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احادیث جمع کی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے یہ شہید ہیں دنیاوی اعتبار سے عام مردوں کی طرح ان پر مسائل متعلق ہوں گے احکام نافذ ہوں گے آخرت کے اعتبار سے یہ مغفور ہیں اور شہید کا درجہ پائیں گے مثلا حدیث میں آتا ہے کہ عورت درد ذہن میں مبتلا ہوئی ولادت بچے کی ولادت کے وقت اور وہ فوت ہو گئی تو یہ عورت شہید ہے کوئی شخص کنویں میں گر گیا فوت ہو گیا شہید ہے کوئی شخص ڈوب گیا پانی میں فوت ہو گیا شہید ہے کوئی شخص مکان سے گر گیا یا دیوار اس پر گر گئی اور وہ فوت ہو گیا شہید ہے کوئی شخص پیٹ کی مرض میں مبتلا ہو کے بیمار ہوا اور فوت ہو گیا شہید ہے اس پر علماء محدثین نے یہ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی بیماری میں صبر کی شکل میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے دنیاوی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں آخرت کے اعتبار سے اس کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے ایک ہے اصل شہید وہ تو پہلا ہے ایک ہے آخرت کے اعتبار سے درجہ شہادت کا یعنی گناہ معاف ہو گئے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں جس جس طرح اس کی عام مثال یہ ہے کہ ایک شخص تو قرآن مجید کی الحمد و شریف سے لے کر وناس تک تلاوت کرتا ہے تو اس کو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے اور ایک شخص ہے کہ اس نے تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کل اللہ حد کی تلاوت وہ سلو سے قرآن ہے تو جب تین مرتبہ اللہ احد کی تلاوت کر لی تو پورے قرآن کے ثواب کے درجے میں ہو گیا ہے تو یہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پورے قرآن کے ثواب کے درجے میں ہونا اپنی جگہ پر فضیلت ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے الحمد سے لے کر ون تک پورے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس کو ثواب زہر زیادہ ملے گا جس نے پورے قرآن کی تلاوت کی اور اس کو کسی درجے تک ثواب ملے گا جس نے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس طرح کے امراض میں جو شخص فوت ہو گیا وہ شہید ہے اخروی دنیاوی اعتبار سے غسل کفن دفن وغیرہ وہ تمام وہی مسائل متعلق ہوں گے جو ایک عام مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں ایک تو یہ بات کرنی تھی کہ ولا لمن یقتل فی سبیل اللہ امبا اللہ کے راستے میں جو مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو تین قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی قرآن نے یہ کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو تو پھر ان کو کیا کہو کہ وہ زندہ ہیں کیا لقب ملے گا یاد رکھو یہ بات اموات کی جو یہاں سے نفی کی گئی کہ شہید کو مردہ نہ کہو مقصد یہ ہے کہ عام مردوں کی طرح ان کو مردہ نہ سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے ان کو رضا حاصل ہے ورنہ دنیاوی اعتبار سے ان پر مردوں کے احکام نافذ ہوں گے مثلا ایک شخص شہید ہو گیا تو اس کی بیوی عدت کے بعد دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے وہ پھر زندہ ہوتا تو اس کی بیوی کیوں دوسروں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یہ زندگی آخرت کے اعتبار سے زندگی ہے جس کو چوتھے پارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ احیاء عند ربہم یرزقون کہ یہ شہید زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں دنیاوی اعتبار سے ان پر عام میت کے احکام نافذ ہوں گے دوسری طرح کہ اگر ایک شخص شہید ہو گیا تو اس کی اگر وراثت ہے <clears throat> تو وہ وراثت جو ہے وہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگی اگر عام زندوں کی طرح یہ شہید زندہ ہے تو اس کی وراثت کیوں تقسیم ہوئی ہے وراثت تقسیم ہوگی دنیا سے یہ چلا گیا ہے آخرت کے اعتبار سے جو عالم برزخ ہے اس میں سب کو حیات حاصل ہے لیکن اس کو عام میت کے اعتبار سے حیات اعلیٰ حاصل ہے چنانچہ اس پر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر قرآن مجید کی اسی عید کی تفسیر کے تحت بڑی اچھی بات حیات برزخی کے بارے میں لکھی ہے برزخ کہتے ہیں جب انسان کی روح جسم سے جدا ہو جائے تو اور یہ فوت ہو گیا خواہ اس کو قبر میسر ہوئی یا نہیں ہوئی ہے اب جب روح جسم سے اس کی جدا ہو گئی یہ روح اس کی عالم برزخ میں ہے جو شخص جہاں ہے بس وہ اس کا عالم برزخ ہے عالم برزخ میں ہر شخص کو حیات حاصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ کیا جاتا ہے اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جیسے اس کو دفن کر کے ورثہ واپس آتے ہیں تو فرشتے اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے تمہارا رب کیا ہے تمہارا پیغمبر کون ہے فلاں فلاں جب اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے اس مردے سے عالم برزخ میں یعنی قبر میں تو وہ اس کو زندگی عطا کی گئی ہے تو تبھی تو اس کو اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے وہ روح دوبارہ اس جسم کے ساتھ متعلق کر دی جاتی ہے اور وہ سوال و جواب دیتا ہے یہ عام مردوں کو حیات برزخی ذخیر فی جملہ حاصل ہوتی ہے روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر اگلے حدیث میں آتا ہے کہ جب ورثہ اس کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو وہ پاؤں کی وہ مردہ پاؤں کی آہٹ سنتا ہے کہ یہ واپس جا رہے ہیں مجھے دفن کر کے واپس جا رہے ہیں اور اتنی ہی دیر میں فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب بات ہے کہ فرشتے اس کی اس کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اس صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا دفن ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دعا کرنی ہے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اس کو برزخ کے معاملات میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ اس کی قبر پر اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو استغفار پڑھو اس کو برزخ کے سوال و جواب میں کچھ مشکل ہو رہی ہے چنانچہ آپ نے دعا کرائی استغفار پڑھا پڑا تو پھر فرمایا کہ ہاں آپ اب آپ کے بھائی کے لیے آسانی ہو گئی ہے اب آپ چلے جاؤ تو اتنی گویا سوال و جواب تو اسی وقت ہی شروع ہو جاتا ہے ابھی ورثہ ادھر ہی ہوتے ہیں تو حیات کچھ جملہ فل جملہ حاصل ہے تو سوال و جواب ہو رہا ہے علماء نے لکھ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے بڑی حیات پھر شہید کو حاصل ہے کہ اس کو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی راحت محسوس کرے گا اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی اور وہ بعض حدیث میں کہ شہید کی روح کو پرندے کے اندر ڈال کے اور وہ جنت کے باغات میں اور پھل میں وجات میں وہ پھرتا رہے گا یہ شہید کی حیات ہے جو عام میتوں سے اعلیٰ درجے کی حیات ہے لیکن دنیاوی حیات نہیں ہے حیات اخروی اور برزخی حیات ہے جو عام میت سے اعلیٰ ہے اور پھر تیسرے درجے پر انبیاء علیہ السلاۃ وسلام کی حیات برزخی ہے جو تمام میتوں سے تمام شہداء سے صدیقین سے سب سے اعلیٰ حیات انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے وہ حیات برزخی انبیاء کی سب سے اونچی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہ السلاۃ وسلام کی جسم مبارک کو مٹی نہیں کھا سکتی حرام ہے مٹی پر انبیاء کے جسم کو کھانا وہ اسی طرح محفوظ رہتے ہیں اور پھر دوسری حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری قبر پہ جو آ کے مجھ پہ درود و سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کا درود و سلام سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں تو یہ حیات برزخی ہے دنیاوی دنیاوی حیات نہیں انبیاء کو بھی یا شہداء کو بھی یا عام عام مردوں کو فل جملہ اس سے اعلیٰ درجے کی حیات برزخی شہداء کو اور سب سے اعلیٰ حیات برزخی وہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو حاصل ہے تو یہاں جو شہید کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسے مردہ نہ کہو یعنی عام میتوں کی طرح اس کو میت نہ سمجھو یہ اعلیٰ درجے کا شخص ہے اور آخرت کے اعتبار سے یہ اللہ کے ہاں رزق حاصل کر رہا ہے اور اللہ کے اللہ اس سے راضی ہیں بلا بلاکلّہ تشرون یہ اس طرح زندہ ہے لیکن تمہیں علم نہیں تمہارے لحاظ سے تو یہ عام مردوں